کہ خرچ کرو تم مما تحبون اس چیز سے جو تم پسند کرتے ہو وما تنفقو فکو منشعین اور جو بھی خرچ کرو تم کسی چیز سے عن اللہ بھی علیم پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے کل تو کانا ہلن سارے کھانے حلال تھے واسطے بنی اسرائیل کے علامہ حرم اسرائیل مگر جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اعلیٰ نفس ہی اوپر اپنے نفس کے مین قبل نزلت تو رات پہلے اس سے کہ اتاری جائے تو رات کہہ دیجیے فاتو بالتورات پس لاؤ تم تو کو فتلوا پس پڑھو تم اس کو ان کن تم صادقین اگر تم سچی ہو افطرا اللہ کا دبا جس نے گھڑ لیا اوپر اللہ کے جھوٹ کا بعد جھوٹا بادشاہ اولا ظالمون پس یہی لوگ ظالم ہیں کول کہہ دیجئے سودا اللہ سچ فرمایا اللہ نے فتح بہو پیروی کرو تم ملتا ابراہیم حنیفہ ابراہیم کے دین کی جو یک طرفہ ہے کان من المشرقین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں سے ان اولا بیتن بے شک پہلا گھر وضع للناس سے جو رکھا گیا واسطے لوگوں کے للزی البتہ وہ ہے بے بکا جو مکے میں ہے مبارکن برکت والا وحد للعالمین اور ہدایت واسطے جہان والوں کے فی اے بیناتن بیچ اس کے نشانیاں کھلی مقام و ابراہیم مقام ابراہیم بھی ہے امن دخلو اور جو داخل ہو گیا اس میں کانا آمینہ ہو گیا وہ امن والا وللہ الناس اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج البیت حج ہے بیت اللہ کا من استطاع جو طاقت رکھے طرف اس کے سبیلا راستے کی فمن کا فرا اور جس نے کفر کیا فإن اللہ غنی العالمین شک اللہ غنی ہے جہان والوں سے لم البر ہرگز نہ پا سکو گے تم البر نیکی خیر یا البر پوری نیکی کیونکہ خطاب چل رہا تھا اعلی کتاب سے یہود و نصارہ سے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کو ترغیب دی اسلام قبول کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رسالت کو کیوں نہیں مانتے تھے اس لیے کہ ان کی جو سرداری تھی ریاست تھی اور پھر اس سرداری کے اوپر جو ان کی آمدن تھی مالی طور پر بڑے مضبوط تھے ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی روب دنیاوی جاہ و جلال دنیاوی مال اس کو چھوڑ کر کے تیار نہیں ہو رہے تھے آخری پیغمبر کے ماننے کے لیے اللہ نے فرمایا او یہودیو او عیسائیو جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو تمہیں پوری نیکی نہیں مل سکتی تم اپنی سرداریوں کو چھوڑو اپنی دنیاوی لالچ کو چھوڑو چھوڑ کر کے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ چیز چھوڑ دو اور اللہ کے آخری پیغمبر کو مان لو تو پا لو گے تم البرا پوری نیکی پوری خیر پوری بھلائی تمہیں مل جائے گی خطاب تو بے شک اعلی کتاب سے ہے لیکن حکم قیامت تک عام ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ چیز انسان خرچ کرے اللہ کی راہ میں عمدہ چیز خرچ کرے ردی چیز بیکار چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور پہلی آیت گزر بھی چکی ہے تیم الخبی سمین و تنفقون کہ گندی اور ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو یہاں فرمایا کہ پیاری چیز پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو پوری نیکی ملے گی یا اللہ ایک آدمی کے پاس اتنی قیمتی اہم چیز ہے نہیں اگر وہ اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی چیز خرچ کر دے فرمایا وہ ماتون من ان فعین اللہ بھی علی جو بھی خرچ کرو تم من ان یعنی شعن قلیلن تھوڑی جیسی چیز بھی خرچ کرو لیکن بالکل ردی بالکل بیکار نہ ہو اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی جیسی چیز تم نے خرچ کی تو اللہ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب دے گا ان اللہ بھی علیم لیکن ظاہر ہے کہ ثواب کا دار و مدار ہوگا نیت کے اوپر اگر اس آدمی نے اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی تھوڑی جیسی چیز خرچ کی اللہ اس کے مطابق اس کو پورا بتا دے دیں گے اور اگر اس کی نیت میں فطور تھا تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کو ثواب نہیں دیں گے بلکہ اللہ اس کو عذاب دیں گے ماتون فکو میں نشین فعن اللہ بہی علی یہ تو یہود و نصارہ کو ترغیب دی اسلام قبول کرنے کی کل کلتعن بنی اسرائیل سے آگے یہود نے یا اعلی کتاب نے جو شبہات پیش کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی رسالت پر قرآن مجید نے ان کا جواب دیا یہود و نصارہ نے پہلا شبہ تو یہ پیش کیا کہ جی یہ نبی یہ تو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر قائم ہوں ملت ابراہیمی پر قائم ہوں لیکن ملت ابراہیمی کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اونٹ کا دودھ ملت ابراہیمی کے اندر یہ حرام تھا اور یہ پیغمبر تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اونٹ کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اللہ نے جواب دیا یہودیوں تم غلط کہتے ہو کل تو کانا بنی اسرائیل سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلتے ہیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک یہ جتنی بھی چیزیں تھیں کل توام کانا ہلِ بنی اسرائیل یہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حالات تھے ہاں ما حرم اسرائیل علی نفسی مگر جو حرام کیا اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس کا لفظی معنی اسرا کا معنی عبد بندہ اور عل کا معنی اللہ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ اللہ کا بندہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا کیوں چھوڑا تھا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے ان کو بیماری ہوئی ارکن نسا کی جس کو موجودہ دور کے اندر یہ شٹیکا یا اس طرح کو کچھ کہتے ہیں یہ تکلیف ہوئی اطبا نے ان کو یہ کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیں اور دودھ پینا چھوڑ دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی یا اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں اپنی محبوب ترین چیز اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ یہ دونوں چھوڑ دوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اونٹ کا گوشت یا دودھ ہر رما اسرائیل عالانف ہی یہ تو ایک علت ایک مرض ایک وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا نظر مانی تھی اور قانون یہی ہے کہ جب کوئی آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ قسم کے معنی میں بن جاتا ہے یہ قسم کے کیونکہ فوکا کہتے ہیں تحریم الحلال یمین تحریم الحلال یمین حلال چیز کو حرام کر دینا یہ قسم ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا دودھ استعمال کرنا حرام کیا پھر ان کی اولاد نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دیکھا دیکھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ جی جب ہمارے ہمارے باپ والد جو اللہ کے نبی ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ کب ہوا من قبل ان تنزل التورات پہلے اس سے کہ اتاری جائے تورات تورات نازل کرنے سے تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ حرام کر لیا تھا کل کہہ دیجئے فاتو بالتورات لاؤ تم تورات کو فتلوہا پس پڑھو تم اس کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو تقریباً ہزار سال پہلے گزر چکا یا اس سے بھی زیادہ پہلے گزر چکا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک جس جس قدر انبیاء و رسول علیہ السلام آئے وہ سارے کے سارے نبی اونٹ کا گوشت استعمال کرتے تھے کیونکہ اونٹ کو اللہ نے حلال کیا اونٹ کو اللہ نے حلال کیا پھر اونٹنی کا دودھ بھی اللہ نے حلال کیا تو جب انبیاء علیہ السلات وسلام یہ استعمال کرتے تھے اب تم تورات لاؤ تورات پڑھو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور دودھ پینا حرام ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے ظاہر ہے کہ تورات کے اندر تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا بوجہ ان کی سرکشی کے صورت انعام کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل کو بیان کیا حرمنا علیم شہونہما ہم نے اسرائیلیوں پر جانوروں کی چربیوں کو حرام کر دیا تھا علّامر ما حمل ذرح وا یا او مخطول طا فرمایا ذالک کا جزینہ یہ اسرائیلیوں کو ہم نے سزا دی بوجہ ان کی بغاوت کے بوجہ ان کے ظلم کے یہ تو وقتی طور پر اللہ نے ان چیزوں کو اسرائیلیوں پر حرام کیا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو حلال کر دیا تھا یہودیوں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ پہلی شریعتوں کے اندر پہلے انبیاء علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا تو بتلاؤ تورات کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے لیکن نہ وہ تورات کو لائے نہ وہ تورات سے ثابت کر سکتے تھے اس سے صداقت معلوم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آخری پیغمبر یہ پہلے انبیاء کے مصدق ہیں کہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے تقزیب نہیں کر رہے پہلے نبیوں کی تقزیب نہیں کرتے تصدیق کرتے ہیں اس کے باوجود پر طرح پوشز گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ میں باد ظال اس کے بعد اولائے کا وہ ظالمون یہی لوگ ظالم ہیں کہ کتاب اللہ کا کتاب اللہ کے بارے میں ان کو دعوت دی گئی کہ کتاب اللہ تورات کے اندر ثابت کرو کہ جہاں لکھا ہوا ہو کہ انبیاء صادقین علیہ السلام پر سب پر اون کا گوشت حرام تھا لاؤ لیکن ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے اندر تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے آپ جو آدمی جان بوجھ کر کے اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرے وہ تو بڑا ہی ظالم ہے اور ظلم کا درجہ کامل مراد ہے کہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ کفر کے قریب تک پہنچ گیا کیونکہ اللہ کی طرف اس نے جھوٹ کی بات جھوٹی بات کو منسوب کر دیا حالانکہ اس کو یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے جو حکم بیان فرمایا کل کان حل اسرائیل سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے تھے اللہ نے تو سچ فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے اس کی تصدیق فرما دی کہ پہلے انبیاء پر سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلے انبیاء پر یہ ساری چیزیں حلال تھی آرام نہیں تھی اب یہودیو تم کیا کرو فتح بہو ملتا ابراہیم حنیفہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جو حنیف ہے یک طرفہ ہے وما کانا من المشرقی ایک ہے ملت ایک ہے دین ان دو چیزوں ان دو لفظوں کے اندر بعض مفسرین نے فرق کیا ہے کہ ملت احکام کا وہ مجموعہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا یعنی ملت کی نسبت ہوگی نبی کی طرف اور دین کی نسبت ہوگی اللہ کی طرف یوں نہیں کہا جائے گا حاضی ملت اللہ یہ اللہ کی ملت ہے بلکہ یہ کہا جائے گا ملت ابراہیمی اور دین کے بارے میں کہا جائے گا دین اللہ اللہ کا دین یعنی ملت منسوب ہوگا نبی کی طرف اور دین منسوب ہوگا اللہ کی طرف ان دین عند اللہ الاسلام ملت ابراہیمی حنیفہ حال کونی حنیفہ کے تمام ادیان باطلا سے ہٹ کر کے ایک دین توحید پر وہ قائم ہو چکے تھے اب تم اس دین کی پیروی کرو وہ ماں کا نا من یہودی تم تو مشرق ہو کہ تم نے عزیر ابن اللہ کہا عیسائیو تم مشرق ہو کہ تم نے المسیح ابن اللہ کہا اور مکے والو تم بھی تو مشرق ہو کہ تم نے تو تین سو ساٹھ معبود بنا دیے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شر کرنے والے نہیں تھے اور میرے آخری پیغمبر کا مشن بھی یہی ہے میرے آخری پیغمبر کا مشن بھی یہی ہے کہ یہ شرک کو اور ان ساری برائیوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے یہ تو اجمالند اعلی کتاب کے ایک شبے کا قرآن مجید نے جواب دیا دوسرا شبہ اعلی کتاب نے یہ پیش کیا کہ جی یہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر کار بند ہوں لیکن اس نبی نے بیت المقدس کو چھوڑ کر دیا بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا حالانکہ بیت المقدس پہلے ہے اور بیت اللہ بعد میں ہے یہ یہودیوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی بیت المقدس پہلے ہے اور بیت اللہ بعد میں ہے جب سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اس نبی نے اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کی راہ پہ چلنے والا نہیں بلکہ یہ نبیوں کی مخالفت کرنے والا ہے اللہ نے یہودیوں کے اس قول باطل کو رد کیا کہ یہودیوں تم غلط کہتے ہو بیت المقدس پہلے نہیں بلکہ ان اول بیتن وضع للناس للذی ببکہ بے شک پہلا گھر جو عبادت کے لیے متعین کیا گیا مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ بکا بکا یہ دونوں لغتیں کلام عرب کے اندر چلتی بکا بھی اس کو پڑھتے ہیں اور اب یہ بکا کو بکا کہتے کیوں ہیں یہ علماء کہتے بکا یا بکو بکن اس کے لفظی معنی آتے ہیں جگا دینا توڑ دینا تو مکے کو مکہ یا بکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے متکبرین کی گردنوں کو توڑنے والا بڑے بڑے متکبرین کی گردنوں کو جھکانے والا شہر تھا ابرا کتنا بڑا لشکر لے کے آیا لیکن اس کی گردن ایسی توڑ دی کہ وہ مکے کے اوپر غالب نہ آ سکا سب سے پہلا معبد یہ مکے میں ہے اور پہلے اس بارے میں حدیث گزری نبی قرآن مجید تو اتنا تھا کان عرش ہوا للما اللہ کا عرش پانی پر تھا پانی کو اللہ نے ہوا پر قائم کیا بس اتنی سی بات تو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے اب باقی جو بیل کی بات و مچھلی کی بات و فلانی بات یہ اسرائیلی یاد ہیں اس طرف ہم توجہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب زمین بنانے کا ارادہ کیا تو جہاں اب بیت اللہ ہے وہاں پانی پر ایک جھاگ جیسی پیدا ہوئی وہاں سے اللہ نے زمین کو بنانا شروع کیا وہاں سے اللہ نے زمین کو بنانا شروع کیا جب زمین بن گئی زمین بننے کے بعد پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف اسوا سبا سماوات اللہ نے ان کو سات آسمان بنا دیا اب جہاں کا بت اللہ ہے یہ گویا پوری زمین کا مرکز ہے پوری زمین کا مرکز اور پوری زمین کا مبدہ ہے کہ زمین کی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی یہیں سے زمین کی بنیاد شروع ہوئی کہ جب زمین بن گئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اتارا بعض روایتوں کے مطابق فرشتے بھی آئے حضرت آدم کو جگہ بتائی کہ یہاں بیت اللہ تعمیر کیا جائے بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی یا فرشتوں نے تعمیر کی ایک حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بیت اللہ کی اس تعمیر اول میں اور بیت المقدس کی اس تعمیر اول میں کتنا فاصلہ تھا تو آپ نے فرمایا اربعین حدیفن یا اربعین امن چالیس سال کا فاصلہ تھا گویا بیت اللہ کی تعمیر چالیس سال پہلے ہو چکی اس کا طواف حضرت ابراہیم حضرت وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا کیونکہ یہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پر قائم کیا اس کے بعد چالیس سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا اور بہت ساری باتیں بیچ میں بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا بے شک کچھ انبیاء کا قبلہ یہ تو بیت المقدس رہا لیکن یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا کیونکہ جب طوفان لوہ اندر بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم گھر تعمیر کرو اور یا اللہ میں کہاں تعمیر کروں اللہ نے جگہ بتائی صورت حاجی کے اندر اللہ نے فرمایا واحد بغوان ابراہیم مکان البیت ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتا دی گھر کی جگہ بتا دی حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا بیت اللہ تعمیر ہو گیا فرمایا ازن فی الناس بالحج ناصب الحج کا ریچا بیت اللہ کا حج شروع ہوا طواف شروع ہوا اور تمام مفسرین محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ بے شک کچھ نبیوں کا قبلہ بیت المقدس رہا لیکن حج بیت المقدس کا حج کبھی کسی زمانے کے اندر نہیں ہوا اور نہ ہی بیت المقدس کا طواف کیا گیا یہ حج جس قدر انبیاء علیہ السلام آئے سارے نبیوں نے حج کیا تو بیت اللہ کے اندر آ کے حج کیا سارے نبیوں نے طواف کیا تو بیت اللہ کے اندر طواف آ کر کے یہاں طواف کیا بیت المقدس کے اندر نہ حج ہے نہ طواف ہے بے شک وہ قبلہ رہا کچھ نبیوں کا جواب دیا ان اولا بیتن وضع للناس للذی بے بکا یہودیوں تم غلط کہتے ہو کہ بیت المقدس پہلے ہے نا جی نہ مکے کا گھر یہ پہلے ہے اس کی شان کیا ہے مبارکہ برکت والا بڑی برکت اتنی برکت کہ مکے کے اندر نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز لیکن اللہ نے کیا حکم دیا یوج با ایل سمارا تو کل شہ پوری دنیا کے اندر جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں یوج با ایل وہ سارے کے سارے پھل چنے جاتے ہیں طرف مکے کے یہ بیت اللہ کی حرمت ہے بیت اللہ کی برکت ہے کہ پوری دنیا کے اندر نہ موسم کا لحاظ نہ علاقے کا لحاظ گرمی ہے سردی ہے جو بھی ہے ہر موسم کے پھل وہاں ملیں گے مبارکن برکت والا گھر مبارکن برکت والا گھر دل عالمی اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے کہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے کہ لوگ استقبال قبلہ کریں گے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ہو جائے گی لیکن بیت اللہ کے بعد جب اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اب اگر کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز اللہ کیا مقبول نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من اللہ صلاقبالہ وسطبلا نا جس نے ہم جیسی نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوا اس نے اپنے خون اور اپنی عزتوں کو بچا لیا کیونکہ وہ مومن ہو گیا استقبال کی بلا یہ بھی شرط ہے وہ اللہ پھر سارے جہان کے لوگ چاہے مشرق میں ہیں چاہے مغرب میں ہیں پھر بار بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ عین مساوی اس کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے ایک دن میں ستر ہزار فرشتہ اس بیت المعمور کا طواف کرتا ہے اور فرمایا کہ جس فرشتے نے ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی پھر اسی طرح بیت اللہ جو مکے میں ہے اس کا طواف انسان بھی کرتے ہیں اس کا طواف جنات بھی کرتے ہیں اس کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں عالمین پھر مشرق میں ہے تو منہ اس نے ادری کرنا ہے مغرب میں ہے منہ ادھری کرنا ہے پھر اگر ایک آدمی بیت اللہ کی مساوات سے اوپر فضا میں اڑ رہا ہے وہاں بھی وہ ادھر متوجہ ہو کر کے اگر نماز پڑھتا اس کی نماز درست ہو جائے گی کیونکہ بیت اللہ یہ صرف ایک جگہ کا ہی نام نہیں ہے ایک جگہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ زمین سے لے کر کے اوپر تک فضا تک جتنا بھی ہے یہ بیت اللہ ہی شمار ہوگا بیت اللہ ہی شمار ہوگا پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ کو کھود کر کے اس جگہ کو کھود کر کے اس کی اینٹوں کو ہٹا دیا جائے ہیں اینٹیں وہی بیت اللہ کی دوسری جگہ وہ اینٹیں لے جائی جائیں تو دوسری جگہ وہ بیت اللہ نہیں ہوگا بلکہ یہی جگہ جو زمین کا ٹکڑا اللہ نے بیت اللہ بنایا کیونکہ بیت اللہ کا لسیمن اللہ کا گھر اب یہی بیت اللہ ہوگا چاہے وہاں وہ کوٹھا وہ عمارت ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر ہوگا وہ بیت اللہ خد العالمین یہ ہدایت ہے جان والوں کے لیے یہودیوں کے دوسرے شعبے کا جواب دیا اس کی تفصیل فی آیات بینات یہ انشاءاللہ کر پڑے ربنا ربنا لا لا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد